او عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل لا يؤمنون کیا ایسا نہیں کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان کی ایک جماعت نے اسے پس پشت ڈال دیا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے اس میں اظہار تعجب ہے ان کی خبیص عادت پر کہ جب بھی انہوں نے اللہ سے کوئی عہد کیا تو اسے توڑ ڈالا اور ایک قسم کی تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں یہ تو ان کی اور ان کے بڑوں کی پرانی عادت رہی ہے کہ ہمیشہ ہی اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے رہے ہیں